حضرت عبد الرحمن بن حمید زہری رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے مکہ میں ٹھہرنے کے بارے میں کون سی حدیث سنی ہے انہوں نے فرمایا میں نے حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر کو مینا سے واپسی پر مکے میں تین دن رہنے کی اجازت ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار تہتر